ٹھکانا جنت ہے اور فجار کا گاروں کا ٹھکانا جہنم ہے اس کے علاوہ کوئی سبیل نہیں ہے کوئی راستہ نہیں ہے زندگی بھی اللہ رب العزت نے ایک ہی عطا فرمائی ہے اور جب تک یہ سانسیں ہیں تب تک ہمارا عمل کے ساتھ تعلق ہے جب یہ سانسیں ختم ہو جائیں گی تو پھر صرف جزا ہی جزا ہوگی عمل کا معاملہ ختم ہو جائے گا تو ان انتہائی مختصر کے ایام کو اللہ رب العزت کی اطاعت میں بسر کرنا چاہیے ہمیں نیکیوں اور گناہوں کا تعارف ہونا چاہیے با اعتبار مبدا اور با اعتبار انجام شریعت نے اس تعلق سے جو باتیں ہمیں سمجھائی ہیں انہیں ذہن نشی کر کے انہیں کی روشنی میں اپنے کردار کا تعین کیجیے نیکیوں کے تعلق سے جس قدر اخلاص ہوگا اسی قدر اللہ کے ہاں پدیرائی اور قبولیت بڑھتی جائے گی اللہ یحب التقی الخفی اللہ رب العزت اپنے اس بندے سے بڑا پیار کرتا ہے جس کی زندگی تقوا کے ساتھ بسر ہو اور وہ گمنامی کو ترجیح دے وہ اپنا نام ناموری نہ چاہتا ہو اس کی یہی خواہش ہو کہ وہ گمنام ہی رہے لیکن تقوی کے ساتھ رہے اللہ کے خوف کے ساتھ رہے یہ پہلو بڑا مبارک ہے وہ اپنے اعمال کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا یہ یاد رہے کہ یہ اعمال نوافر سے متعلق ہے فرائض کی جو ادائیگی ہے جیسے نماز با جماعت حج کرنا یہ اعمال لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں ادائیگی فرائض میں ریاکاری نہیں ہے اللہ یہ کہ بندے کے دل میں ریاکاری ہو لیکن نوافل تطور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ چھپ کر ہوں اسی لیے پیغمبر صاحب السلام کا یہ معمول تھا کہ آپ فرض تو مسجد میں ادا کرتے لیکن سنتیں نوافل ہمیشہ اپنے گھر ادا کرتے یہ زیادہ معاون ہے حفظ نیت میں اور اخلاص کی حفاظت میں گناہوں کا معاملہ اس سے مختلف ہے اور یہ بات یاد رکھیں کہ گناہ اگر چھپ کر کریں تو اس کا وبال الگ ہے اور گناہ اگر ظاہر کریں تو اس کی خطرناکی اور اس کا وبال الگ ہے رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے امت ہی یا تو یوم الخیام بے اعمال کا امسان جبال تہامہ میری امت کے کچھ لوگ جبال تہامہ یعنی پہاڑوں جیسے عمل لے کر آئیں گے ان کے اعمال کا حجم اور وزن پہاڑوں کے برابر ہوگا عدد اور مقدار کا ذکر نہیں ہے وہ لا تعداد بھی ہو سکتے ہیں لیکن يجعلها اللہ منصور ہو اللہ تعالی ان پہاڑوں کو ذرے بنا کر بکھیر دے گا اور وہ قطع کارآمد نہیں رہیں گے جب صحابہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کانو ادا خلوب محارم اللہ انتہا ہوا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے سامنے نیکی اور تقوا کے روپ میں دکھائی دیتے تھے ایک پارسائی کا روپ تھا لیکن خلوت میں گناہ کرتے تھے تنہائی میں انہیں جس گناہ کا موقع ملتا کرتے تھے تو گویا ان کی زندگی دو رخی کا شکار ہے کیونکہ تقوی اگر صحیح معنی میں حاصل ہو تو وہ خلوت میں بھی ہوتا ہے جلوت میں بھی ہوتا ہے اللہ ہائی ما کنت تو جہاں بھی رہ تقوا کے ساتھ رہ لوگوں کے سامنے ہو تو تقوا کے ساتھ مسجد میں ہو تقوا کے ساتھ اپنے گھر کی چار دیواری میں تنہا ہو تو تقوا کے ساتھ تقوا کا معاملہ تو ایسا ہے کہ یہ ہر لحظہ مطلوب ہے ایک شخص اگر ظاہر تخوا کا روپ دھار لے لیکن باطن اللہ کی حدوں کو پامال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ان ظاہری اعمال کو جو پہاڑوں کے برابر ہو سکتے ہیں حبام منصورہ کر دے گا چھوٹے چھوٹے ذرے جو بالکل بیکار ہوں گے وہ بنا کر ان کو منتشر کر دے گا ان کو ہوا میں تحلیل کر دے گا اور ان کی کوئی قیمت نہیں بیٹھے گی اور وہ شخص ناکام و نامراد جہنم کا لقمہ بن جائے گا تخوا اگر صحیح معنی میں ہو تو سنت یوسفی زندہ ہوتی ہے جنہیں ملکہ مصر نے تنہائی میں گناہ کی دعوت دی انہوں نے کہا معاذ اللہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں یہ اللہ کی معصیت ہے حالانکہ دیکھنے والی کوئی نگاہ نہیں تھی اور کئی کمروں کی تنہائی تھی دروازے مقفل تھے اس دعوت کو قبول کرنے میں ایک مستقل عیش تھی لیکن یہ تخوا کا رنگ ہے جو ان پر غالب تھا اللہ نے توفیق دی کا یہ تقوی اور خوف اس معصیت کے سامنے دیوار بن گیا رسول اللہ کی حدیث ہے منصب جمال فقال انی اللہ جس شخص کو عورت دعوت گناہ دے اور وہ کہہ دے مجھے اللہ کا ڈر ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے محشر کے میدان میں اپنے سائے میں لے لے گا اور اسے مستقل آفیت ادا فرما دے گا کچھ لوگ اس دن بھٹکتے پھریں گے شدت کی گرمی ہوگی ان کے لیے وہ دن ایسے گزرے گا جیسے دنیا کے پچاس ہزار سال اور کچھ لوگوں کے لیے یوں گزر جائے گا جیسے ایک فرض نماز کی ادائیگی یہ بہت بڑی سعادت اور آفیت ہے اور یہ تقوی کا سمرہ ہے تو معصیت کے تعلق سے یہ قاعدہ ذہن نشیر ہے کہ جو لوگ ظاہراً پارسائی کا روپ دھارتے ہیں اور باطن اللہ کی حدوں کو پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے ظاہری اعمال بالکل بے قدر ہیں کسی قبولیت کے اور کسی پذیرائی کے مستحق نہیں ہے گناہوں کے تعلق سے دوسرا قاعدہ وہ گناہ جو برسر عام کیے جائیں اسے مجاہرہ میں سو کہہ دے کہ گناہوں کو کھلے عام کرنا ظاہر کرنا یہ معاملہ اس سے بھی خطرناک ہے کیونکہ ایسا انسان اللہ رب العزت کی دو وعیدوں کی زد میں ہوتا ہے ایک وعید دنیا کی دوسری آخرت کی لا يحب اللہ الجہر بسو اللہ رب العزت گناہوں کو ظاہر کرنا پسند نہیں فرماتا جہر بسو کھلے عام گناہ کی یعنی اللہ کو پسند نہیں ہے مجاہرہ بسو کی دو صورتیں کھلے عام گناہ کرنے کی دو صورتیں ایک یہ کہ بندہ کھلے عام گناہ کرے لوگ دیکھ رہے ہیں اور وہ معصیت میں مبتلا ہے جس کے بہت سے مظاہر آج ہمارے سامنے موجود ہیں یہ جہر پسو ہے دوسری صورت یہ ہے کہ ایک بندہ چھپ کر گناہ کرتا ہے اللہ پردہ ڈال دیتا ہے لیکن وہ صبح کو اٹھتا ہے اور اپنے دوستوں کو اپنے گناہ کی خبر دیتا ہے کہ رات میں نے یہ کیا یہ گناہ چھپ کر ہوا لیکن بعد میں ہت کے ستر کر دیا گیا اللہ کے ستر کو توڑ دیا گیا جو اللہ نے پردہ ڈال کر احسان کیا تھا اسے فراموش کر دیا گیا اور اپنے گناہ کو بڑے فخر سے ذکر کرتا ہے بیان کرتا ہے یہ گناہ اگرچہ چھپ کر ہوا لیکن یہ بھی چاہ بسو ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کل امتی معافن ان مجاہرین میری پوری امت ساتھ ساتھ اس گناہ کی جو خطرناک صورت ہے اس میں اس کی بھی شراکت ہے لہذا مظاہرہ کھلے عام گناہ یہ ایک انتہائی ہولناک حقیقت ہے یہ ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں انفرادی اور اجتماعی عذاب صحیح ابن حبان میں نبی السلام کی حدیث ہے عبداللہ بن عباس کی روایت سے رسول اللہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن عباس ہیں کہ نہا رسول اللہ علیہ وسلم انتشتر ثمر حتی تطعم کہ نبی السلام نے پھلوں کو خریدنے سے روکا جب تک وہ کھانے کے قابل نہ ہو جائے بعض اوقات ایک شخص باغ کا سودا کر لیتا ہے اور ابھی درختوں پر پھل نہیں لگے ہوتے کیونکہ یہ سودا جہالت کی بنیاد پر ہے یا تو وہ سودا کر لے اور باغ کی تولیت بھی لے لے کہ اب کام سارا میں کروں گا اس کے بعد نفع یا نقصان اس کی قسمت میں ہے لیکن مگر وہ سودا جہالت پر قائم ہے اور ابھی پھلوں کا معاملہ واضح نہیں ہوا تو فرمایا کہ وہ سودا نہ کیا جائے اس میں نقصان کا اہتمام ہے طرفین میں سے کسی ایک کا ہر وہ سودا جس کی اساس ہو ابہام پر ہو اسے شریعت نے جائز قرار نہیں دیا جیسے ایک شخص تالاب کی مچھلیوں کا سودا کر لے بغیر گنے بغیر تولے اس میں نقصان کا اندیشہ ہے سودے کے چہل کی ایک مثال آج کل ہوٹلوں میں یا ریسٹورینٹوں میں گوفا سسٹم ہے اس میں کھانے کی مقدار کا تعین نہیں ہوتا قیمت کا تعین ہوتا ہے اور لوگ یہ قیمت ادا کرتے ہیں جتنا چاہے کھا لیں یہ سودا جہل پر قائم ہے اس میں تعین نہیں ہے یہ سودا باطل ہے اور بوفے میں اس طرح شریک ہونا ناجائز ہے کیونکہ ابہام پر قائم آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ظہر بس فی قریت فقد حلو بانفتم عذاب اللہ جب دو معصیتیں کسی قوم میں ظاہر ہو جائیں ایک سود دوسرا زنا تو اس قوم نے اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کر لی اب اللہ کا عذاب حلال ہو چکا ہے اب یہ معاملہ اللہ کے اختیار میں اللہ تعالیٰ کسی کو ابتدا عذاب نہیں دیتا قوم عذاب خرید اور اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہیں فرمایا کہ یہ دو چیزیں ایک ظاہر سنا دوسرا ظاہر ان سود لیکن ڈھیل دے دے it. سے متناقض ہے متعارض ہے لیکن تعارض نہیں ہے نبی اسلام کی جو دعا ہے اس کا محل پوری امت ہے جس طرح اللہ رب العزت نے پوری قوم کو تباہ کر دیا اور ایک انسان باقی نہ بچا پوری قوم سمود کو تباہ کر دیا اور کوئی فرد بشر باقی نہ بچا اور پوری قوم شعیب کو تباہ کر دیا اور کوئی انسان باقی نہ بچا نبی السلام کی دعا کا محمل یہ ہے کہ جیسے سابقہ قوموں پر تیرا عذاب آیا اور کوئی بندہ نہ بچا اس طرح کا عذاب میری امت پر نہ آئے لیکن آخری دور میں ان عذابوں کا آنا اس کا معنی یہ کہ یہ ایک علاقے پر آئے گا ایک مخصوص علاقے پر جہاں کے لوگ معصیتیں کر کر کے اللہ کو ناراض کر لیں چنانچہ یہ زلزلے کی صورت حال جس میں زمین بھی پھٹی اور لوگوں کو نکل گئی جس میں پہاڑوں کے ملبے گرے جو آسمانوں سے پتھر کی پتھروں کی برسات کی ایک شکل تھی اور لوگوں کو تباہ و برباد کر گئی تو ایک قوم پر یہ عذاب آیا ایک علاقے پر یہ عذاب آیا اللہ کی پکڑ اور اس کی پکڑ کے مزاح لیکن جب گناہ کھلا کھلا گے تو اللہ سب کو پکڑ لے گا کسی کو نہیں چھوڑے گا تو خاص طور پہ دو گناہوں کا ذکر کیا ایک کھلے عام سود کا دوسرا کھلے عام زنا کا اور یہ مظاہر آج موجود ہے یہ سڑکوں پر چوکوں پر اور ہر جگہ پر یہ بینکاری نظام جو سراسر سود پر مشتمل ہے یہ کھلے عام سود کی دعوت ہے کھلے عام سود کا نظام ہے اور ایک ایسا معاملہ جو انتہائی خطرناک ہے اللہ کے ساتھ اعلان جس میں پوری قوم شریک ہے حکومت شریک ہے گاہے حکومت اعلان کرتی ہے کہ سودی معیشت کے بغیر ہمارا گزارا ممکن ہی نہیں مجاہرہ سو ہے اور کھلے عام گناہ کو بیان کرنا گناہ کی تشہیر کرنا اور گناہ کی دعوت دینا اسی طرح زنا کے مراکز اور زنا کی کھلے عام دعوت اور آج بیشتر کام گورنمنٹ کی نگرانی اور ان کے سائے تلے ہو رہے ہیں یہ بھی بھی سو ہے یہ سینما گھر ان پر لٹکے ہوئے پوسٹر انتہائی بے حیائی کی عکاسی کرنے والی تصویریں جن کو وہ لوگ آرٹ سمجھتے ہیں اور فن کی خدمت فوٹو لٹکا دے اپنی بہن کا فوٹو لٹکا دے تاکہ تجھے اس فن کی خدمت کا زیادہ ثواب دے جو ثواب اور جو عمل اپنے گھر سے ہوتا ہے اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے اگر یہ فن کی خدمت ہے تو اپنے گھروں کی بہو بیٹیوں کی فوٹو لٹکاؤ یہاں پر تاکہ اجر میں کئی گنا اضافہ ہو جائے یہ سب دوائی یہ زنا ہے جو انتہائی خطرناک ہیں اور عبدہ رب العزت کے اجتماعی انفرادی عذابوں کو دعوت دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ لا تقوم الساعت حتى يظهر الفحش بالتفحش بقضیت الرحم بسوء المجاور بیوتمن الخائن بیخبرن الامین چھے گناہوں کا ذکر کیا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ چھ گناہ قوموں میں نہ آ جائیں اور لوگ ان کو نہ اپنا لے الفحش کہ فحش ظاہر ہو جائے گناہ ظاہر ہو بدتفاحش اور تفاحش بھی ظاہر ہو اور تفاحش ایک ہی چیز ہے لیکن فحش کا معنی گناہ کرنا اور تفاحش کا معنی گناہ میں تعاون کرنا ایک دوسرے کی مدد کرنا گناہوں کے ارتکاب کے لیے سہولتیں بھر دیں گے فلاں سہولت دیں گے یہ تفاحش ہے اور گناہوں پر تعاون ہے اور گناہوں کے تعلق سے راستے ہموار کرنا ہے آسانیاں فراہم کرنا ہے اور یہ ساری بے غیرتی کے مظاہر اس کا معنی یہ کام ہوں گے اس امت میں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک فحش ظاہر نہ ہو اور تفاحش ظاہر نہ ہو اور تیسری چیز بقفیت الرحم ہیں ان سے قطع تعلق ان سے ناراضگیاں کچھ ناراضگیاں اللہ کی رضا کے لیے ہوتی یہاں ان کا ذکر نہیں لیکن بے مقصد ناراضگی دنیا میں مفادات کی خاطر ناراضگی اور اپنے تمور کی خاطر ناراضگی فرمایا کہ یہ ایک معاشیت بھی ظاہر ہوگی اور پڑوس پڑوسیوں کے ساتھ بس سلوکی پڑوسیوں کے ساتھ ایک ایسا رویہ جو ان کی احانت پر قائم ہو ان کے نقصان پر منتج ہو ان کو تنگ کرنا درپے آزار رکھنا یہ سول ہے حالانکہ پڑوس ایک بڑا مقدس تعلق ہے رسول اللہ کا فرمان ہے کے لال بارہ جمع سی نہیں مل امین میرے پاس جب بھی آتے مجھے وسیعت کر کے جاتے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اچھا برتاؤ کرنا پڑوسیوں کے ساتھ جب آتے یہ وسیعت کرتے جب آتے یہ حکم دیتے حتیٰ زنن تو ہم اور رہے ہو حتیٰ کہ مجھے یہ امید ہو گئی کہ ایک دن وہ آئیں گے اور کہیں گے کہ آج کے بعد پڑوسی بھی وارث ہے ترکے کا وارث ہے جیسے بیٹا وارث ہوتا ہے باپ وارث ہوتا ہے بیوی اور شوہر وارث ہوتے ہیں اس طرح آج کے بعد پڑوسی بھی وارث ہے اتنا شریعت نے اس کی ترغیب دی حسن جوار کی کہ پڑوسی سے اچھا سلوک کرو اچھے برتاؤ کا مظاہرہ کرو جس کا سر و ساحل بڑا خیال رکھا کرتے تھے اور یہ بات یاد رکھو ایک انسان کے تقوی اور اس کی بہتری کی کارآمد گواہی وہ ہے جو اس کے پڑوس سے آئے رسائی کا روح یہ دلیل نہیں ہے ہم ہاں، اس کا پڑوس اگر گواہی دے دیں کہ یہ نیک ہے متقی ہے پرہیزگار ہے اور یہ کبھی ہمیں تنگ نہیں کرتا تکلیف نہیں دیتا یہ گواہی کا آرامت ہے اسی معنی میں رسول اللہ عظم کی حدیث ہے کہ انتم شہداء اللہ فی الارض تم اس زمین کی پشت پر اللہ کے گواہ ہو اللہ تمہاری گواہی قبول کرے گا لوگوں کے بارے میں اگر تم گواہی دو گے فلاں انسان نیک ہے صالح ہے ہے اللہ کا خوف رکھنے والا ہے تو اللہ اس تمہارے دوست کی پڑوسی کی گواہی قبول کر لے گا اور اللہ تم متقی قرار دے دے گا کہ تم متقی ہو میرے فلاں بندے نے گواہی دی ہے تم متقی ہو اور تمہارے ساتھ وہ معاملہ ہو جائے گا اور اگر پڑوسی گواہی دے بڑا بد اخلاق بڑا بدتین اور بدخصلت اور انتہائی جو ہے وہ فوش لہذا کوشش یہ کرو حسن جوار ہو اچھا معاملہ پڑوس کے ساتھ ہو ان کے ساتھ تعاون ہو خیر خواہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں دو چیزیں بیچ رہا ہوں ایک اپنا مکان اور ایک ایک اپنے مکان کا پڑوس میرا پڑوسی عبداللہ بن مبارک ہے بڑا نیک انسان بڑا صالح انسان بڑا متقی انسان تو دو چیزوں کا سودا کر رہا ہوں ایک اپنے مکان کا ایک اپنے پڑوس کا ان عبداللہ بن مبارک میرا پڑوسی اور وہ یہودی تھا تو ایک یہودی کے ساتھ ان کا برتاؤ اور ان کا رویہ کہ ایک یہودی اس پڑوس پر محدث ہے اس کے پڑوس میں ایک بیوہ عورت تھی اس کی جوان بیٹیاں تھیں ان کی کفالت ان کی تربیت ان کا نکاح بڑے اخراجات تھے تو اس سے سے ان اس بیوہ عورت سے کہا گیا اس بڑے مکان کو بیچ دو اور چھوٹا مکان خرید کے ناطق حیات کو تنگ کریں گے اور بد اخلاقی کا رویہ ہوگا ان کو مستقل اذیت کا شکار رکھیں گے تو پھر ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا یہ لوگ قیامت قیامت کو دعوت دینے والے یعنی جو گناہ قیامت کو دعوت دینے والے وہ گناہ کتنے ہیں بدناک ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث اللہ تقوم صاحب اللہ شرار الناس کہ قیامت قائم نہیں ہوگی مگر انتہائی بدترین لوگوں پر یہ قرب قیامت گناہ ہے تو ان کو چھانٹا جاتا ہے اچھی کھجوریں چن لی جاتی ہیں اور جو ردی ہوتی ہیں کسی قابل نہ ہو نہ کھانے کے قابل نہ کسی اور استعمال میں